but بچوں کو للکارا تم نے بچوں کی اب جنگ رہے گی معصوموں کو مارا تم نے دھرتی تم پر تنگ رہے گی تم ہو معاذ اور تم ہی معوض اے شیرو انہیں گھیرو یہ بھاگنے نہ پائیں بچوں کو للکارا تم نے بچوں کی اب جنگ رہے گی معصوموں کو مارا تم نے دھرتی تم پر تنگ رہے گی توڑ کے ہم نے اپنے کھلونے اب بندوق بنا بھی لی ہے توڑ کے ہم نے اپنے کھلونے اب بندوق بنا بھی لی ہے اور نہ اب بندوق ہماری آلودہ زنگ رہے گی تم ہو معاذ اور تم ہی ماوز اے شیرو انہیں گھیرو یہ بھاگ نہ پائیں بچوں کو للکارا تم نے بچوں کی اب جنگ رہے گی معصوموں کو مارا تم نے دھرتی تم پر تنگ رہے گی تم ہو معاذ اور تم ہی معوض اے شیرو انہیں گھیرو یہ بھاگنے نہ پائیں بچوں کو للکا تم نے بچوں کی اب جنگ رہے گی معصوموں کو مارا تم نے دھرتی تم پر تنگ رہے گی سارے کافر ساتھ تمہارے یہ تاغوتی ہاتھ تمہارے سارے کافر ساتھ تمہارے یہ تاغوتی ہاتھ تمہارے اپنا سارا تو قرآن ہے نصرت ربی سنگ رہے گی تم ہو معاز اور تم ہی معوض اے شیرو انہیں گھیرو یہ بھاگنے نہ پائیں بچوں کو للکارا تم نے بچ بچوں کی اب جنگ رہے گی معصوموں کو مارا تم نے دھرتی تم پر تنگ رہے گی قرآن میں یہ جب سے پڑھا ہے شہدا زندہ ہوتے ہیں قرآن میں یہ جب سے پڑھا ہے شہدا زندہ ہوتے ہیں تب سے ہم نے ٹھان لیا ہے اپنی یہی او منگ رہے گی تب سے ہم نے ٹھان لیا ہے اپنی یہی او منگ رہے گی تم ہو ہم تم ہی معوض اے شیرو انہیں گھیرو یہ بھاگنے نہ پائیں بچوں کو للکارا تم نے بچوں کی اب جنگ رہے گی معصوموں کو مارا تم نے دھرتی تم پر تنگ رہے گی اپنا ورثہ تو ہے شہادت ماؤں نے جو دودھ نے بخشا اپنا ورثہ تو ہے شہادت ماؤں نے جو دودھ میں بخشا مرنے کو تیار ہوئے ہم اب یہ زمیں خون رنگ رہے گی تم ہو معاز اور تم ہی معاوض اے شیرو انہیں گھیرو یہ بھا نہ پائیں بچوں کو للکارا تم نے بچوں کی اب جنگ رہے گی معصوموں کو مارا تم نے دھرتی تم پہ تنگ رہے گی توڑ کے ہم نے اپنے کھلونے اب بندوق بنا بھی لی ہے توڑ کے ہم نے اپنے کھلونے اب بندوق بنا بھی لی ہے اور نہ اب بندوق ہماری آلود زنگ رہے گی بچوں کو للکارا تم نے بچوں کی اب جنگ رہے گی معصوموں کو مارا تم نے دھرتی تم پر تنگ رہے گی تم ہو معاذ اور تم ہی معاول اے شیرو انہیں گھے یہ بھاگنے نہ پائیں بچوں کو للکارا تم نے بچوں کی اب جنگ رہے گی معصوموں کو مارا تم نے دھرتی تم پر تنگ رہے گی